ہو چاہے انفرادی ہو چاہے جنازے کی ہو چاہے خصوف کی ہو چاہے کسوف کی ہو چاہے استثقہ کی ہو کوئی بھی نماز ہو لا صلاتا اس شخص کی کوئی نماز نہیں لم یق رب کتاب جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے یہ حدیث قولی ہے یعنی اللہ کے رسول یہاں حکم دے رہے ہیں پڑھو مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے مفہوم مخالف یہ منطق کا اصول ہے جیسے ولا تَحْزَنُوا مومن ہو تم غم نہ کرو تم اداس نہ ہو تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی صاحب حکومت رہو گے ان کن تم اگر تم مومن ہو تو اگر تم مومن ہو تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے اگر مومن نہیں ہو تو سب سے زیادہ ذلیل رہو گے سب سے زیادہ رسوا تم رہو گے اور آج مسلمان سب سے زیادہ رسوا اور ذلیل ہے پوری دنیا کے اندر اور عالم اسلام کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ایمان اللہ جس ایمان کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہمارے اندر وہ ابھی ایمان ہے نہیں شرط ہے ان کن تم مومنی اگر تم مومن ہو تو بلند رہو گے فاتل شرط فاتل مشروط یہ اصول فقہ کا اصول ہے اگر شرط فوت ہو گئی تو مشروط بھی فوت نماز کے لیے وضو شرط ہے اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں وضو ہے تو نماز ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں وہی پڑھ رہا ہے پاتے ہیں وہی پڑھ رہا ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ لیکن بغیر وضو کے کیونکہ وضو شرط ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں اگر ایمان ہے تو بلندی ملے گی اور ایمان نہیں ہے تو ذلت ملے گی ولا تہن وانتم ان کنتم اگر تم مومن ہو اسی طریقے لا لمن لم یقرا کوئی نماز کا قبول ہی نہیں لمن اس کی لم یقرا بفاتحۃ الکتاب کتاب سورہ فاتحہ نہ پڑھے ہاں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا پڑھو دوسری حدیث قولی ایک اور لے لیتے ہیں تاکہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ یہ حدیث بھی امام بخاری کتاب الصلاۃ میں بالکل ایسی لائی جیسے میں نے پڑھ دی ہے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں حدیث پڑھتے جاؤ شرماتے جاؤ حدیث پڑھتے جاؤ فیصلہ کرتے جاؤ حدیث پڑھنے پر پڑھنے والے کو گالی دو گے تو لیے گالی حدیث پڑھنے والے کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر پڑے گی اور جو رسول کو گالی دے وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی زور سے کہو آمین فرشتے بھی آمین بولتے ہیں ان وافقت امینہ ہوتا من الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کھا گئی تو اللہ اس کا انعام کیا دے گا غفر له ما تقدم من ذنبه اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے کسی کا حق مارا ہے بلی صاحب اچھا نماز پڑھ لیں گے تو معاف ہو جائے گا گئے کسی کو قتل کیا امام نے کہا غیر المقوب علیہ آمین معاف ہو گئے زندگی بھر کے گناہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے وہ بغیر توبہ کے حدیث ہے زبردست حدیث ہے بخاری کی حدیث تو صحیح ہے ملی صاحب بیان کرنے ابو ہریرہ ہیں ہاں، وہ بھی صحابی صحیح حدیث وہ بھی صحیح ہے نبی کا فرمان بھی صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے میرے باپ نے نو نو انیس کہا ہے میں اٹھارہ کیوں ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے آج ہم کو سب سے زیادہ ہندوستان میں پریشانی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں صاحب بات تو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اب تک جو ہم کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں نئے لوگ جو ہماری تقریروں سے اور میرا ربانی صاحب کی تقریر سے اور سعودیہ کی کیسٹوں سے یا وہاں کے سفر سے جو اہل حدیث ہو رہے ہیں ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو بڑے سخت ہو ہی رہے ہیں ہم کو سب سے زیادہ پریشانیاں ان سے ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں اب آ گیا کل کا لڑکا ابھی تک ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے سب سے زیادہ مجھے ان کے ساتھ اپنا دماغ خراب کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کیسے سمجھاؤں اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين جب تمہارا امام کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین تو تم بھی کہو آمین فرشتے بھی آمین بولتے اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہما تقدم من ذنبی تو اب تک کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے ما تقدم من ذنبی جو تم سے گزر چکے ہیں جو تم کر چکے ہو وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے او لوگوں کیوں روکتے ہو ہمیں زور سے آمین بولنے سے کہ یہ تو ہمارے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث کے دائرے سے تم بھی اپنے سریرہ گناہوں کو معاف کر لو میرے بھائیو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبشر بن کے آئے تھے جو بشیر بن کے آئے تھے جو خوشخبریاں دینے والے بن کر بھی آئے تھے یہ ان کی زبان سے خوشخبری سن کر پھر تم اس خوشی کو کیوں نہیں لینا چاہتے ہو اپنے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرانا چاہتے ہو میرے بھائیو دعا کرو اللہ تعالیٰ تم کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارے جو بھائی ہماری صفوں میں بیٹھ کر بھی آمین زور سے نہیں بولتے ہم ان کے لیے بھی دعا کرنے کے اللہ ان کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو حدیثیں ہو گئی ہیں آپ کے سامنے قولی یعنی جب امام کہے آمین تو تم بھی کہو آمین یعنی حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول قولی حدیث ہے یعنی جو کہا وہ عمل کرو فعلی حدیث لے لیتے ہیں آپ نے حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوینا کبر رواه ابو داؤد وصححه الالبانی یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تخریج ابو داؤد کے اندر لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑی زبردست حدیث ہے نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبی صفوفنا پہلے تو آپ یہ سمجھ لو کہ کانا جب پہلے مظاہرے پر آتا ہے تو اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کرتا ہے استمرار کنٹینیو ریگولر جیسے کانا یا رفاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدئی اللہ کے رسول برابر ہاتھ اٹھاتے تھے یعنی شروع سے لے کے آخر تک بہت سے لوگ کہتے ہیں بت لے کے آتے تھے پہلے آپ کے ہاں شاید مشہور ہو ہمارے ہاں تو بہت مشہور ہے اس لیے رفع الدین کرتے تھے تاکہ بدھ گر جاتا تھا ارے اللہ کے بندے وہ تو پہلے ہی رفع الدین میں گر گیا تھا بھائی تم تو بڑا لمبا والا رف الدین کرتے ہو نا اللہ وہ تو پہلے ہی گر گیا تھا اختلاف اس پر نہیں ہے اختلاف تو اس پر ہے جو رکو سے میں جاتے وقت کیا جاتا ہے اور رکو سے اڑتے وقت کیا جاتا ہے یہاں کیوں رف دین کرتے تھے اس پر اختلاف نہیں ہے نہیں اللہ کے رسول نے رفول الدین پہلے کرتے تھے بعد میں منع کر دیا جب بعد میں منع کر دیا تو تم پہلے والا رف الدین کیوں کرتے اپنے داؤں میں خود ہی پھنس جاتے ہو اگر منع کیا تو سارے رفول الدین سے منع کیا ہوگا تو سارے رف الدین سے منع کیا ہے تو پھر تم پہلا والا کیوں کرتے ہو اچھا چھوڑو عید کی تکبیرات میں کیوں کرتے ہو چھ تکبیریں پڑھتے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہاں تو تم تین چھو میں رف الدین کرتے ہو کیا ادھر وہ بت لاتے تھے یہاں کیوں کرتے ہو تم ارے مولی صاحب کیا بتائیں میں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم کریں گے یہ کوئی جواب ہے اچھا چلو وطر پڑھتے ہو نا چلو ہم تو یہیں سے کہتے اللہ ہم تو یہی سے پڑھنا شروع کر دیتے لیکن تم تو پورا اللہ اکبر پھر ہو اللهم اللہ ہوگا یہاں جو رف الدین کرتے ہو یہاں کون سا بت تھا کون سی مورتی تھی اس کا جواب قیامت کی صبح تک تمہارا مولوی بھی نہیں دے پائے کچھ معلوم ہے پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول بخار انہیں آتا ہے بخاری نہیں آتی سنو ابو داؤد کی حدیث وعن ابن عمر ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوينا كبر فاذا استوينا كبر اذا کا استعمال بھی دیکھ لیجئے نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کانا رسول اللہ کانا عرافل مزارے پر کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف بھی صفو پر اللہ کے رسول کوئی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ ہماری صفوں کو بالکل درست نہیں کر دیتے تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف بھی صفو بنا اللہ کے رسول برابر صفوں کو درست کرتے تھے یعنی کوئی نماز آپ نے ایسے نہیں پڑھائی کہ امام نے کہا ہو مؤذن نے کہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور امام نے فوراً کہہ دیا اللہ اکبر ایسی کوئی نماز نہیں پڑھائی اللہ کے نبی نے جب تک کہ صفوں کو درست نہیں کر دیا اور حدیث کے الفاظ دیکھیے فیضس طوئینہ جب ہم بالکل سیدھے ہو جاتے جب ہم بالکل صحیح ہو جاتے جب ہم بالکل لائن سے قدم سے قدم اور ٹکنے سے ٹکنا ملا کر کھڑے ہو جاتے تب آپ کہتے کبر اللہ اکبر تب کہتے یعنی فیض جب بھی جب ہم صحیح ہو جاتے تب آپ کہتے کبر اللہ اکبر یہاں تو ہمارے مولانا صاحب پہلے ہی سے مسلح پر قبضہ جمائے بیٹھے کہ کوئی بھابھی قبضہ نہ کرے آج تو حیا اللہ صلاح پر بھی اٹھنے کا بڑا رواج چل پڑا ہے اللہ کے رسول صفوں کو اتنا درست کرتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کبھی کبھی آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوا کرتی تھی اور آپ آگے والے لوگ جو آگے صفوں سے کھڑے ہیں ان کو اپنی چھڑی سے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور کبھی پیچھے والوں کو کھینچ کر آگے کر دیا کرتے تھے صفوں میں دوڑتے تھے اور آپ کبھی کہتے تھے سو بکم اللہ اللہ صفوں کو درست کر لو اللہ تم ہم سب پر رحم فرمائے کبھی آپ کہتے تھے او لوگوں صفوں کو درست کر لو اس لیے کہ صفوں میں اگر جگہ باقی رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا کبھی آپ فرمایا کرتے تھے لوگ لوگوں صفوں کو بالکل سیدھا کر لو اگر صفوں میں جگہ خالی رہے گی تو شیطان اس جگہ سے گزر جائے گا یہ بات کا کیا کہا حکم ہے کہ بار بار تاکید کر رہے ہیں یعنی اس کی بڑی تاکید ہے آج ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے بندے ہوئے اور روٹے ہوئے اور نفاق سے بھرے ہوئے کہیں اس بات کا نتیجہ تو نہیں کہ کوئی ایک بارش سے دور کھڑا ہے کوئی ایک پھر دور کھڑا ہے کہیں ایسی چیز کا نتیجہ تو نہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق ادا بعد میں نے اب پڑھی یعنی جو پہلے نہیں پڑھ چکا تھا فصل تو الان وہ میں نے اب پڑھی ان دونوں رکاتوں کو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے یہ سنا کہ یہ سنتیں تھی کوئی نئی نماز نہیں یہ پہلے پڑھنا چاہیے تھی نہیں پڑھ سکا مجبوری کی وجہ سے تو جماعت میں شریک ہو گیا اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ میں نے اب پڑھی ہے یہ جواب سن کر فسکتا رسول اللہ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جب جماعت ہوا کرے تو تم جماعت چھوڑ کر پہلے دو رکا سنتیں پڑھ لیا کرو بعد میں جماعت میں شریک ہو جایا کرو اور یہ بھی نہیں کہا کہ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے اگر کسی آدمی کی مجبوری میں دو رکا سنتیں پہلے چھوٹ جائیں اور جماعت ہو رہی ہو تو وہ جماعت میں شریک ہو جائے سنتیں وہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے بلکہ اس حدیث کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو کئی مسئلے نکلتے ہیں را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پہلا مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے کیوں اگر آپ کا چہرہ قبلے ہی کی طرف ہوتا تو آپ دیکھتے کیسے اللہ کے رسول نے فرض نماز پڑھانے کے بعد دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ دو رکھاتے پڑھ رہا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سلام پھرنے کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے اگر مقتدیوں کی طرف چہرہ نہ کیا ہوتا تو وہ آدمی نظر نہیں آتا ہے سے اور سننے سے کس کو محبت ہے دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو آپ اس سے سوال ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ سمجھ لیتے کہ یہ تو سنتیں پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا تو آپ نے اس کو بلایا ادھر اور اس سے پوچھا صلاح تو صبح رکھا صبح کی نماز تو دو رکھا ہے یہ تو نے کون سی نماز پڑھی آپ اس سے سوال کر رہے ہیں نبی کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے قریب کا علم نہیں ہے اللہ کے رسول کو کہ یہ آدمی جو ابھی نماز پڑھ رہا ہے کہ سنت یا فرض یا کوئی نئی ایجاد بلکہ آپ نے سوال کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیا ہاں نبی کو تو اتنے قریب کا علم نہیں ہے ہماری بلیوں کو قیامت تک کا علم ہے بلیوں کو لوگوں کو چھوڑو کسی پیر صاحب کی بلی تھی اس کو بھی قیامت تک کا علم تھا ہمارے یہاں بہت مشہور ایک علاقہ ہے نام نہیں لوں گا وضو ٹوٹ جائے گا بہت مبارک علاقہ ہے بڑی بڑی شخصیتیں وہاں پیدا ہوئی ہیں وہاں کے ہمارے پیر صاحب بیچارے تقریر کرتے کرتے قرآن کی آیت بھول گئے بھولتے ہوئے کہنے لگے لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا یہ کیا تھا کہنے لگے خانے کعبہ میں کتا گھس گیا تھا اس کو بھگا رہا تھا ہندوستان کے شہر میں بیٹھے ہیں شہر بتا دوں میں بریلی کا تھا بریلی میں بیٹھے ہیں اور خانہ کعبہ کا کتا بھگا رہے ہیں کہتے دور دور تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا کہا کہ خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا میں اس کو بھگا رہا ان کی بیوی بھی آئی تھی تقریر سننے کا اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں دیکھتی ہوں کہ ان کو اتنی دور کی خبر کیسے ہے یہ فیوریٹ ان کے فوڈ جو فیوریٹ کھانا تھا ان کا وہ سادہ چاول اور اس کے اوپر گھی اور چینی یہ ملا کر وہ کھایا کرتے تھے یہ ان کی فیوریٹ غذا تھی تو بیوی نے کہا اچھا تم بیٹھو میں کھانا لے کے آتی تو بیوی نے کیا کیا گھی اور چینی پلیٹ میں نیچے رکھ دی اور اوپر سے سادہ چاول ڈال کے دسترخوان پہ لگایا کہ تم اس کو کھاؤ میں پانی لے کے آتی وہ پانی لے کے جب تک آئی تو یہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیوی نے کہا رہے کھاتے کیوں نہیں ہو اے لگاؤں گا تھپڑ کم بخت کہیں گے سادہ چاول کھاؤ گھی اور چینی تو لے کے آؤ کہ کل تو تقریر کر رہے تھے بریلی میں بیٹھ کر خانے کعبہ کا کتا دکھائی دے رہا تھا اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے خانے کعبہ کا کتا بھگا رہے تھے اور آج اس پلیٹ کے نیچے چاول کے نیچے گھی اور چینی میں نے رکھ دیا وہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے پگڑی اتاری کہنے لگے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے سر کھجاتے ہوئے بولے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یعنی گھر ہی کے لوگ لنکا ڈھاتے ہیں گھر ہی کے لوگ جو ہیں کبھی کبھی افباہوں کو یا تو بلیوں کو بھی ہوتا ہے اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے تصور کیجئے توہین مت کرو رسول کی حدیثوں کو اپنے مقام پر رہنے دو سلاد صبح ہی رکھاتا صبح کی نماز تو دو رکعت ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ نماز اس لیے پڑھی ہے کہ میں دو رکھاتے اس سے پہلے جو پڑھی جاتی تھی وہ میں پڑھ نہیں سکا فصلی وہ میں نے اب پڑھ لی ہے فسکت رسول اللہ لفظ سکتا یہ غور کی سکوت فرما گئے اللہ کے رسول خاموش ہو گئے اور رسول کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام بھی جائز ہے اگر کوئی آدمی فج... اجاز, اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہے اسی لیے وہ الگ سے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جاتے تھے جب صحابہ کا بھی یہ عمل تھا تو ہمارا یہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے قولی دو فیلی ایک تقریری ایک اور سنت پر طلحہ ابن عبداللہ والی اور حضرت انس کی دو روایتیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتباع سنت کیا ہے ایک دلچسپ واقعہ وہ آپ کے لیے اتباع سنت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میں اور بتانا چاہتا ہوں اور مجھے تب تک ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہو جائے گا میرے بھائیوں پتہ نہیں میں کیوں آپ لوگوں کے سامنے آج اتنے جذبات میں بہ گیا میرے ابو نے بہت سخت منع کیا تھا پاکستان میں جانے کے بعد آپ الٹی سیدھی تقریریں نہیں کرو گے گھر پہ میں نے کہا تھا کوئی کسی کو چھیڑ کھا اب میں کیا کروں جب حدیث ایسی آ رہی ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں <coughs> بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا تھا کہ تم تقریر ہی نہیں کرو گے تم جاؤ اپنے رشتے داروں سے مل کے چلے جانا بالکل منع آج تک فون آ رہا ہے ان کا کہ کوئی تقریر تو نہیں ہو رہی میں نے کہا نہیں اب تو بے نظیر کے حادثے کو لے کر معاملہ ایک ہفتے تک جب رک گیا تھا میں نے کہا نہیں ابھی ابھی تقریریں نہیں ہو رہی ہیں اس وقت ہو بھی نہیں رہی ہیں یہ حالات ہیں لیکن حدیث ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کسی پر بھی پڑ سکتی ہے اس کو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے خلاف میں آپ سے حدیث وہ چیز ہے جو رسول کے چچاؤں کو نہیں چھوڑتی ہے ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف بھی آ جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کا چچا ہے یہ نبی کا فلاں ہے یہ نبی کا جب آ رہی ہے جب نبی کے خاندان والے اس سے نہیں بچ سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی حیثیت اور ہمارے اور آپ کا مقام اور ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے تصور کیجئے کہ حضرت موسا نے کہا تھا کیا کہا تھا اللہ اگر تو مجھے رسول نہ بناتا میرے لیے بہتر ہوتا کہ تو جناب محمد رسول اللہ کو امتی بنا دیتا میرے بھائی آپ تو امتی ہے نبی کے ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں شرف اور بزرگی حاصل ہے کہ ہم امتی ہیں نبی اکرم کی حضرت موسا نے کہا تھا کہ میں رسول نہ ہوتا امتی ہوتا محمد رسول اللہ کا تو میرے لیے بہتر ہوتا تو ہم تو متی ہیں ہمارے لیے کتنا بہتر افسوس ہے کہ آج کا انسان سپریم کورٹ کو چھوڑ کے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں تو چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے اماموں پیروں ولیوں مولویوں کی بات غلط ہو تو سپریم کورٹ جناب محمد الرسول اللہ کی عدالت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے میں چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن رسول کی حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے امام نے میرے پیر نے میرے ولی نے میرے بزرگ نے میرے مولوی نے سائن کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں میرے بھائیوں رسول کی عدالت کو اور رسول کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ رسول کی عدالت سپریم کورٹ ہے اور یہ ایسی سپریم کورٹ ہے کہ جس کے بارے میں صاف کہہ دیا ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت اگر رسول کے فیصلے سے تو خوش تو ہے مان تو لیا ہے تو نے لیکن اگر تنگی آ گئی تیرے دل میں کہ کاش یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جاتا زمین جائیداد کے بٹوارے میں نبی نے فیصلہ کر دیا اور تو مان تو لیا کہ ہاں ٹھیک ہے نبی کا فیصلہ میں نے مان لیا مان تو لیا لیکن اگر تیرے دل میں تنگی آ گئی اگر میرے لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا یعنی فیصلہ ماننے کے باوجود اگر یہ تنگی آ گئی فی انفسہم حرجا اگر تنگی تو نے اپنے دل کے اندر پیدا کر لی مما قضیت جو رسول نے فیصلہ کیا ہے تَسْلِيمًا جب تک تو پوری طریقے سے اس کو تسلیم نہیں کر لے گا لا یؤمنون تو مومن نہیں ہو سکتا ہے فلا و ربی کا اور اے رسول اس پر میں تیرے رب کی یعنی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے سپریم کورٹ جس کے بارے میں فیصلہ ماننے کے باوجود صرف اتنا سا خیال آ گیا اللہ کے نبی فیصلہ تو مان لیا میں نے لیکن اگر میرے حق میں ہو جاتا تو اچھا ہوتا اگر اتنی سی بات ہمارے دل میں آ گئی تو ہم مومن نہیں ہیں اور جو ہم رسول کی حدیثوں کو سر عام ٹھکرا رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے امام نے اور ہمارے بزرگ نے اس کو ترجیح نہیں دی ہے وہ لوگ ذرا تصور کریں کہ کیا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی راستے میں ایک آدمی نے اس کے گلے میں اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کے گلے کے اوپر ڈالا اور اس کو کھینچا اور اس کو بیابان جنگل کی طرف لے گیا ترمیزی ابواب الحدود کی روایت ہے لے گیا اس کو ایک جگہ پر فقضہ حاجتہ ہو اور اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے زنا کر لیا حدیث کے الفاظ کہ فجر کی نماز کے لیے نکلی ایک آدمی پیچھے سے نکلا اور اس نے اپنے سر سے ماما اتارا اور اس نے اس عورت کے اوپر ڈال دیا پھر اس کو کھینچا کھیت میں کھلیان میں بیابان جنگل میں لے گیا حاجتا ہو اور اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے زنا کر لیا فقامہ ففرہ پھر کھڑا ہوا اور بھاگا فقامت فساخت پھر وہ عورت بھی کھڑی ہوئی اور چیخنے لگی اے لوگوں میری مدد کے لیے نکلو ایک بدقماش انسان میری عزت کو لوٹ کر میری عزت کو چھلنی چھلنی کر کے بھاگ رہا ہے اس کی آواز سن کر ایک آدمی نکلا اور بھاگنے والے آدمی کے پیچھے پیچھے توڑنے لگا لیکن وہ عورت چیختے ہوئے چاروں طرف گھومتی جا رہی تھی جب اس عورت کی نظر بھاگنے والے آدمی کے اوپر پڑی تو یہ سمجھی کہ یہی بھاگنے والا آدمی میرے ساتھ زنا کر کے بھاگ رہا ہے اتنے میں دس یا پندرہ آدمی اس کی آواز سن کر نکل آئے اور وہ بھی بھاگنے والے آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے جو آگے بھاگ رہا ہے وہ تو ان کی نظروں میں نہیں آ رہا جو ان کے آگے بھاگ رہا وہ آدمی ان کی نظروں میں آ گیا اور یہ بھاگتے بھاگتے اتنی تیز دوڑے کہ اس نے بھاگنے والے آدمی کو پکڑ لیا اس آدمی آدمی نے کہا مجھے چھوڑو میرے آگے جو بھاگ رہا وہ ابھی ایک گلی میں گھس گیا میں نے اس کو دیکھ لیا ہے مجھے چھوڑو مجھے جانے دو کم سے کم اس کو میں دیکھ لوں یہ گلیاں میری پہچانی ہوئی ہیں یہ کہنے لگے الٹا چور کودوال کو ڈانٹے زنا تو نے کیا بھاگ رہا تو اپنی جان بچانے کے لیے اور کہہ رہا کہ میرے آگے ایک اور آدمی بھاگ رہا اسلامی کیسٹ کیسٹ کا سلفی سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی کہا اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا کہا کچھ نہیں تجھے اس عورت کے پاس چلنا ہے ارے میرے بھائیوں مجھے چھوڑ دو میں اس اصلی مجرم کو پکڑ لوں جو اس عورت کی عزت کو لوٹ کے بھاگا ہے میں جانتا ہوں میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں میں گلیوں سے واقف ہوں مجھے جانے دو اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کہا اگر تو نے زنا نہیں کیا تو تو میرے ساتھ اس عورت کے پاس چل وہ تجھے دیکھے گی اور دیکھ کر خود ہی کہہ دے گی کہ تو زانی نہیں ہے ارے جب تو نے زنا ہی نہیں کیا تو ڈرتا کیوں ہے اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مجھے ڈر بالکل نہیں ہے لیکن میں اس لیے تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اصل مجرم اتنی دیر کا فائدہ اٹھا کر کہیں بھاگ نہ جائے کچھ نہیں چل کہا چلو جب میں نے زنا ہی نہیں کیا تو ڈر کس بات کا چلو وہ عورت دیکھ کر مجھے خود ہی کہہ دے گی کہ میں نے زنا نہیں کیا اللہ وہ آیا اس آدمی کو پکڑ کے پندرہ دس یا پندرہ حدیث کے الفاظ ہیں اشارہ او خمسط اشارہ یعنی دس یا پندرہ آدمی اس کو پکڑ کے سورت کے پاس لائے کہا میری بہن یہ آدمی بھاگ رہا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا دیکھو یہی ہے جس نے تیرے ساتھ زنا کیا وہ عورت قریب ہوئی اور قریب آنے کے بعد اس نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چیختے ہوئے انداز میں کہنے لگی واللہ ہی حاضر ہوا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا وہ عورت چیختی ہوئی کہنے لگی واللہ ہی ہوا اللہ کی قسم یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا کہنے لگا میری بہن تمہارے اتنے سے گواہی سے میرا کیا ہوگا تم جانتی ہو کہ مجھے سنسار کر دیا جائے گا مجھے پھر سے دیکھو کہا خبردار جو تو نے مجھے اپنی ناپاک زبان سے بہن کہا مقدمہ جناب محمد الرسول اللہ کی عدالت میں آیا آپ نے سب سے پہلے اس سے پوچھا جس پر یہ کیس گزرا اس عورت سے پوچھا تو کیا کہتی ہے اس نے کہا اللہ کے نبی یہ آدمی ہے اس نے میری عزت کو تار تار کیا ہے اس نے میرے ساتھ زنا کیا اچھا آئے لوگوں تم نے بھاگتے ہوئے کس کو پکڑا دس یا پندرہ لوگ تھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو اسی کو بھاگتے ہوئے پکڑا ہے اور میں پکڑ کر آپ کی خدمت میں میں نے حاضر کر دیا کہا اے شخص آئے مجرم تو کیا گواہی دیتا ہے اس نے سوچا سناکار کے لیے چار گواہ چاہیے یہاں پکڑنے والے دس اور پندرہ ہیں اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا اگر میں سچ بولتا ہوں تب بھی میری میرا جرم ثابت ہی ہو گیا کیونکہ عورت مجھے بتلا رہی ہے اور دس پندرہ آدمی مجھے بتلا رہے ہیں تو میرا یہ کہہ دینے سے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا کون مجھے چھوڑ دے گا اللہ کے نبی مجھے جھوٹا بھی سمجھنے لگیں گے کہ دیکھو زنا سے بچنے کے لیے سزا سے بچنے کے لیے وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے جھوٹا بھی کہیں گے زناکار کہلوانا مجھے پسند ہے لیکن جھوٹا کہلوانا مجھے پسند نہیں ہے کہا اللہ کے نبی نے بتاؤ کیا کہتے ہو اپنی صفائی میں اس نے تھوڑی دیر کچھ سوچا عورت کے چہرے کی طرف دیکھا پھر اس نے دس پندرہ لوگوں کی طرف دیکھا پھر اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے یہ پندرہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں میں نے ہی یہ جرم کیا ہے میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے گرفتار ہو گئے جمعے کے دن اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو <clears throat> آج جمعے کا دن بھی آ گیا عورتیں مسجدوں میں مسجد میں آ گئی فل مسجد بھر گئی نبی اکرم نے خطبہ دیا وہ زانی بھی لایا گیا اس نے بھی نماز پڑھی اور وہ صحابہ کی گرفت میں تھا اس کو لا کر میدان میں لایا گیا اس میدان میں جہاں اس کو دوڑا دوڑا کے مارنا ہے وہاں پہلے سے پتھر بچھا دیے گئے صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے عورتوں نے گزارش کی اے اللہ کے نبی ہم بھی ایک زناکار کی سزا دیکھنا چاہتے ہیں کہ زانی کو کیسے مارا جاتا ہے تاکہ ہم عورتوں میں بھی خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور کوئی زنا نہ کرے کہا ٹھیک ہے عورتوں کے لیے بھی ان کے دیکھنے کا انتظام کر دیا گیا صحابیوں پتھر اٹھا لو صحابہ نے پتھر اٹھا لیے عورتیں اوپر چوٹی پر چڑھ گئی اور وہ دیکھنے لگی کہ کس طریقے سے دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا بے قصور آدمی اپنی جگہ پر ہاتھ کھولے ہیں اور دوڑنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ اس کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا صحابیوں پتھر لے لو اب وقت بالکل قریب ہے اور اپنے اس سے پوچھا کہ بولو تم کچھ چاہے چاہتے ہو آخری تمنا تمہاری کچھ ہے اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول جلدی سے صحابہ کو حکم دو کہ وہ پتھر مجھے مارے تاکہ میری بہن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں مجھے مجرم کو مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم سے کم تم اپنی آخری تمنا تو بتاؤ کہا بالکل نہیں آپ نے کہا اے صحابہ تیار ہو کہاں اللہ کے رسول میں بالکل تیار ہوں پھر اللہ کے نبی اس آدمی سے دور دور ہٹنے لگے کہ میں ہٹ جاؤں تاکہ صحابہ کو تکلیف نہ ہو اس آدمی کو مارنے میں اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے نمودار ہوتے ہوئے ایک آدمی چیختے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کے رسول ابھی اپنا حکم واپس لے لیجئے میں آ گیا ہوں یا آدمی بالکل بے قصور اس آدمی کو مارنے کا آرڈر نہ دو اس آدمی کو قتل کا حکم نہ دو کہا رک جاؤ صحابیوں پتھر پھینک دو ادھر آؤ تم کون ہو کہا اللہ کے رسول یہ آدمی بے قصور ہے اس کو چھوڑ دو کہا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ بے قصور ہے عورت نے اس کو مجرم بتایا لوگوں نے گواہوں نے اس کو پکڑا اور یہ آدمی خود اپنے آپ کو مجرم کہہ رہا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی بے قصور ہے کہا اللہ کے رسول وہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے پکڑنے والے لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مجرم ہوں حالانکہ یہ اصل مجرم ہے ہی نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ اصل مجرم نہیں ہے تو اصل مجرم کہاں ہے آخر اس عورت کے ساتھ زنا پھر کس نے کیا وہ آدمی زمین کھا گیا آسمان نکل گیا چیختا ہوا کہنے لگا اے اللہ کے رسول وہ اصل مجرم آپ کے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے وہ اصل مجرم میں ہوں میں نے ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس آدمی نے یہ سوچا کہ زناکار کہلایا جاؤں لیکن مرنے کے بعد میں جھوٹا نہ کہلایا جاؤں اے اللہ کے نبی اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے حقیقت میں یہ گناہ گار نہیں اتنے میں وہ پندرہ لوگ بول پڑے اے اللہ کے رسول یہ آدمی کو جب میں نے پکڑا تھا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آگے آگے کوئی بھاگ رہا ہے مجھے جانے دو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس کو پکڑوں کہا اچھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہاں کہا تھا کہ اب اس عورت کو بلاؤ اب پتہ لگا ہے کہ اصل مجرم کون ہے آدمی کہہ چکا ہاں اللہ کے نبی میں اصل مجرم نہیں ہوں لیکن میں نے سوچا کہ مرتے وقت لوگ مجھے کہیں گے سناکار کار بھی تھا اور مرنے کے بعد مجھے جھوٹا بھی کہیں گے اس لیے میں نے قبول کر لیا ورنہ میں اصل مجرم نہیں ہوں اس پندرہ لوگوں نے بھی کہا کہ میرے آگے جب میں نے اس کو پکڑا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آگے آگے کوئی بھاگ رہا ہے آپ نے اس عورت کو بلایا بی بی جلدی آ گئی کہا دونوں لوگ آؤ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں اور یہ تو نے اس کو زنا کی تومت تو نے اس کے اوپر لگائی آپ نے ان دونوں کو پکڑا اور ان دونوں کو قریب لائے اس عورت سے کہا ذرا غور سے دیکھ لے تیرے ساتھ اصل مجرم کون ہے تیرے ساتھ جنا کس نے کیا اس عورت نے دیکھا اور غور سے دیکھا ترمیزی کے الفاظ ہیں بار بار مر ایک بار اس کو دیکھتی ایک بار اس کو دیکھتی ایک بار اس کو دیکھتی ایک بار بار بار اس کو دیکھتی دیکھنے کی کی بات کہتی ہے اے اللہ رسول رات اتنی اندھیری تھی رات اتنی تاریخ تھی کہ ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے میں پہچان نہیں سکتی اصل گناگار کون ہے میں بتا نہیں پاؤں گی اب یہ آدمی اگر قبول کر آپ نے جرم کو تو یہی ہوگا پھر اللہ کے رسول نے اصل مجرم کو حکم دیا کہ اس کو میدان مقتل میں لے جاؤ چلو کھڑا کر دو صحابیوں پتھر اٹھاؤ جب صحابہ نے پتھر اٹھائے تو صحابہ کی نظر جناب محمد رسول اللہ پہ گئیں کیا دیکھتے سخت سردیوں میں بھی نبی کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے اور آپ بیٹھ گئے صحابہ سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے جبرائیل امین آ گئے آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور فرمایا اے صحابیوں اس اصل گناہ گار کو بھی چھوڑ دو حضرت جبرائیل خدا کا یہ حکم لے کے آئے کہ اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا تم بھی اس کو چھوڑ دو کہا اللہ کے رسول یہ گناہ گار ہے زناکار ہے اس کو کیوں معاف کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں زناکار ضرور ہے اور اس کو اس کی زنا کی سزا ملنی چاہیے لیکن اے صحابیو اگر وہ وقت پہ نہ آتا تو ایک بے قصور کی جان بھی جاتی اس نے وقت پہ آ کر ایک بے گناہ کی جان بچائی اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ نے اس کے گناہ کو بخش دیا جاؤ تم بھی اس کو چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دیا گیا یہ حدیث ہمیں اتباع سنت کے کئی پہلوؤں پر روشن روشنی ڈالتی ہے پہلی چیز عورتیں بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف جمعے کی نماز ہی میں نہیں بلکہ پانچ وقت کی نمازوں میں مسجدوں میں جایا گیا پہلا مسئلہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں پانچوں ٹائم کی نماز مسجدوں میں پڑھا کرتی تھی صرف جمعہ ہی نہیں ہماری عورتیں تو صرف میں آتی ہیں جو لوگوں کو برا لگتا ہے یہاں تو پانچوں وقت کی نمازیں مسجدوں میں پڑھا کرتی تھی اور لوگ کیا کہتے ہیں بولی صاحب فتنے کا زمانہ ہے آج کل خرافات کا زمانہ ہے عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے اس لیے عورتوں کو گھر میں پڑھ لینا چاہیے نماز تم یہ سوچنے والے کون ہوتے ہو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جناب محمد رسول اللہ کی زمانے میں کہ عورت کی عزت لٹ گئی اس کے ساتھ زنا ہو گیا اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد کوئی عورت اب عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ساری عورتیں اب اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں اور رات میں نہ نکلا کریں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جب محمد رسول اللہ کی آنکھوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہو گیا اور اللہ کے رسول نے اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں جب نبی اکرم نے اس حادثے کے کے باوجود عورتوں کی عزت و آبرو خاطر یہ نہیں کہا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں تو آئے دین کے ٹھیکے داروں تمہیں یہ اور یہ پاور کس نے دیا کہ تم یہ بات اور یہ الزام لگاؤ کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں فتنے کا زمانہ ہے جب نبی کے زمانے میں اتنی بڑی بات ہو جانے کے باوجود نبی نے نہیں روکا تو تم روکنے والے کون ہوتے ہو یہ اتارٹی یہ پاور تم کو کس نے دیا تیسرا مسئلہ اس حدیث سے کیا نکلا نماز فجر بھی اول وقت میں ہوا کرتی تھی اے اللہ کے رسول ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کیا بولی رات بڑی اندھیری تھی تاریخ تھی اور میں پہچان نہیں سکتی ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے یہ جملہ رہا ہے کہ غلط میں نماز پڑھی جاتی تھی اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی بغل بغل والا والے کو پہچان نہیں پاتا تھا اور اتنی لمبی تلاوت ہوتی تھی کہ پھر پڑھتے پڑھتے اسمار ہو جاتا تھا ایک دوسرے ایک دوسرے کو پہچاننے لگتا تھا یعنی پہلے حدیثوں کے وقت پر نماز پڑھی جاتی تھی یہ ہمیں حدیث یہ بھی بتلا رہی ہے کہ اول وقت پہ نماز ہوتی تھی تیسری حدیث تیسرا مسئلہ تو اس حدیث سے یہ نکلا اور چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کو علم عقیدے کی بھی تردید مولی صاحب موضوع ہے اتباع سنت یہ عقیدہ کہاں سے گھس رہا حدیث یہی سے نکل رہا تو میں کیا کروں علم غیب نہیں اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے آئے عورت تو بھی جھوٹ بول رہی ہے اے لوگ تم نے جس کو پکڑا وہ بے قصور ہے قصور وار تو پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا اور اے قصور بے قصور تو اپنے آپ کو جو قصوروار کہہ رہا تو بھی جھوٹا ہے چل ہٹ میں تجھے سزا نہیں دوں گا تو نے زنا نہیں کیا ارے نبی اکرم تو فیصلہ بھی سن سنا چکے تھے کہ اس کو قتل کر دو بے قصور کو فیصلہ بھائی اگر میں خود ہی کہوں کہ ہاں یہ بم بس میں نے کیا تو بتائیے جج کیا کہے گا میں جج کے سامنے کٹ گھرے میں کھڑا ہو کر یہ کہوں کہ یہ کیس یہ کام میں نے کیا تو پھر جج کیا فیصلہ کرے گا یہی کہے گا نا تم جب خود ہی جرم قبول کر رہے ہو تم تو اللہ کے رسول کے سامنے وہ کھڑا ہو کہہ رہا ہاں میں نے یہ کام کیا تو نبی کیا حالانکہ نبی کو علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے یا پوچھتے ہی نہیں اس سے یا لوگوں سے بھی سوال نہیں کرتے یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں اور اتنے پاس کھڑے ہیں تو علم غیب نہیں اور عورت ان دونوں کو دیکھ رہی ہے صحابیہ ہے وہ ان دونوں کو دیکھ رہی ہے تو پہچان نہیں پا رہی ہے یہاں تو ہم ہماری آنکھیں بند ہیں پھر بھی ہم پہچان رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے ذرا تصور کیجئے صحابہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے صحابیات کو یہ مقام حاصل نہیں ہے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے اسی کو پکڑا ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے صحابہ بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں اور ہمارے یہاں ہم نے جن کو دیکھا نہیں قیامت تک کی شکلیں ہمیں معلوم ہیں ارے پاکھنڈیو قیامت کے دن کیا ہوگا اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور پکے سچے مباحد بن جائیں اتباع سنت پر ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر اب میرے تھوڑا سینے میں بھی درد ہوا ہے اور تکلیف ہے آج کئی دنوں سے مجھے یہ پریشانی ہے میں اب زیادہ آپ کے سامنے تقریر نہیں کر سکتا ہوں اتباع سنت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میری قذافی ٹولے میں پروگرام ہوا اور الہدا مسجد لانڈی میں ہوا جامع الحسان میں جمعہ کا خطبہ ہوا یہ ہر جگہ کی تقریر کی کیسٹ ہماری مولانا حسن حسن سلفی صاحب کے پاس یہاں موجود ہیں اگر کوئی صاحب ان کو لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں پورا سیٹ ان کے پاس تیار ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عالمین ہمیں تو پکا سچا متبع سنت بنا اچھا یہ کل کے لیے آیا ہے درس قرآن و حدیث شیخ مولانا جرجیز انصاری انڈیا والے 6 جنوری 2008 بروز اتوار بعد نماز عشاء موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے یہ کل ہے محمدی مسجد ایریا کورنگی نمبر دو ایریا کورنگی نمبر دو میں کل یہ وہاں کا پروگرام ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جس جگہ پروگرام کر رہا ہوں وہاں پانچ چھ اور سات آٹھ جگہ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں بھی دیجیے ہمیں بھی دیجیے ٹائم تو بھائی ایک اکیلا انار سو بیمار وہ مثال آپ نے سنی ہوگی میں کہاں کہاں کے لیے پروگرام دوں گا اور میرے پاس ویزا بھی اتنے دن کے لیے نہیں ہے یہ آپ کی محبت ہے میرے اوپر بھی ایک بہت بڑے مدرسے کی لڑکیوں کا مدرسہ میں نے کھول رکھا اس کی ذمہ داری ہے پھر میں مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے اور ان کے لیے انتظامات بھی کرنا اور آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ صدقات اور زکوٰۃ اور انہیں سب پہ چلتا ہے میں اسی سلسلے میں بھی ہمیں انڈیا میں نکلنا ہے تو ہمیں بھی یہاں سے جلدی رخصت ہونا ہے آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے آپ ہماری جو عزت کر رہے ہیں حالانکہ میں عزت کے لائق نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مہمانوں کی اور عزت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آپ نے ہماری جو عزت کی اور جو آپ نے ہمارا احترام کیا اللہ رب العالمین اس کا عاجر عظیم آپ کو عطا فرمائے لیکن ہمیں آپ اتنا مجبور نہ کریں عالمگیر نظام خدا بندی کیسے مشکل ہوگا اور اس کے ناخذ کون سے ہوں گے ارے بھائی یہ سب چیزیں تو آپ ہم سے اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں اس کو تقریر میں اور عالمگیر نظام اور کیا ہوگا اب آپ آپ جہاد سے میرے بھائی ایسا نہ بلوائیے آپ ہم سے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں جا کے بہت پریشانیاں ہیں ہمارے ساتھ بہت دقتیں ہیں ہمارے ساتھ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی اتنی چھوٹی داڑھی کیوں سنت پہ بولے خود سنت کے مطابق نہیں رکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے وہاں پر بہت زبردست ہے اگر ابھی ہم لمبی داڑھی کر لیں تھوڑا چھوڑ دیں تو تین سال بھی پوٹا میں چلے جائیں گے چھوٹیں گے نہیں جائیں گے ہی نہیں بالکل ہی نہیں ہے وہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو میڈیا پہ آ رہے ہیں پینٹ شرٹ ٹائی اگر وہ نہ پہنے تو وہ بھی ابھی جیل کی سلاخوں میں ہوں گے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کی مجبوریاں میں اس کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب آپ ہر جگہ بھی اعتراض کریں گے تو کیا ہوگا میرے بھائیوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مصیبت اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں بھی سنت رسول کے مطابق داڑھی رکھنے کی اور ہم سب کو بھی سنت رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے وہ حالات پیدا فرما دیں کہ ہم سنت رسول کی حفاظت فرمائیں صالح عمل کون سے ہیں کل میں نے بتا دیے تھے وہاں جامعہ میں اب میں کیا کیا یہاں بتاؤں السلام علیکم جناب محترم میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں اسلام کی بدنامی اسلام کی نامی میں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے بدنامی کیا آج کل ملک گیر سطح پر امر بالمعروف و نہیں انل بنکر کا کام جو ذمہ جو ذمہ امت ہے نہیں کیا ہے اس کا سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ملک میں بھی عام ہو آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں آپ یہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہیں آپ کو یہاں اسلام کا نظام چاہیے یا جمہوری نظام چاہیے اس کو آپ بیٹھ کر حل کرو میری زبان سے کیوں ایسی باتیں آپ نکلوا رہے ہیں پھر وہی بات میں کر رہا ہوں کیا ہے جرجی سنساری مورخہ سات جنوری بروز پیر یہ شاہ فیصل کالونی مسجد زرین کے اندر یا رزین مسجد رزین جو بھی ہو مسجد رزین یا مسجد زرین اس کے اندر میرا پروگرام وہاں رکھا گیا بعد نماز عشاء سات جنوری موضوع ابھی مجھے نہیں ملا ہے یہ وہاں کے لوگوں کے اوپر ہے اگر وہ لوگ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو پھر میں اپنے حساب سے وہاں رکھوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق خدا فرمائے اور الحمد اللہ وہ آفر دعوت الحمد للہ رب العالمین